مذکورہ بالا روایت ہشام کے بجائے شعبہ نے قطادہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچانوے